وہ دونوں نے دونوں امریکہ کے رہنے والے تھے اور پوری دنیا کا چکر کاٹتے ہیں کہ ایک بات ان کو سمجھ نہیں آتی تھی تو ہمارے یہاں نظام الدین میں درگاہ مشہور ہے حضرت نظام الدین اولیا رحمت اللہ کی درگاہ جو ہے وہ مشہور ہے وہ لوگ وہاں چلے ہیں بھائی ہماری تین باتیں پوچھنی ہیں دنیا میں کہیں ہمیں جواب نہیں ملا تم ہمیں سمجھا دو والوں کو یہ معلوم ہے کہ جب کوئی ایسا پیچیدہ الٹ سلٹ کوئی ایسی چیز آتی ہے تو وہ لوگ ہم لوگوں کے پاس بھیج دیتے ہیں بننے والی مسجد والوں کے پاس بھیج دیتے ہیں تو جا کے ان سے پوچھو ان سے کہو ہمارے لیے بھی ٹھیک ہوتا ہے کہ اس بہانے ان تک اللہ کی بات بتانے کا موقع مل جاتا ہے وہ تو بیچارے بتا اس لیے نہیں سکتے کہ ان کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں تو چلو یہی چلے جاؤ میں نے کہا حضرت وہ عورت بھی بیٹھی ہے تو ہم کیسے بات کریں حضرت جی نے کہا وہ عورت بہت کرے گی نہیں یہ آج تک کسی کو مجھے بتا ہی نہیں سکا اور دوسری بات مجھے یہ پوچھنی ہے بھی آتے رہے یہ تین سوال کیے اس نے بھائی دیکھو کوئی بھی ہمارے پاس آئے تو اسے اخبار سے ملنا اور اس سے اخبار سے بات کرنا لیکن ایک بات میں کروں پر اگر کوئی سمجھنے کے لیے آیا تو تو اس کو سمجھایا جائے لیکن باتیں اجھانے کے لیے آتے گئی کے لیے تمہیں ایسو سے الجھنا نہیں اپنا کام کرتے رہو الجھنے میں کوئی فائدہ نہیں اگر سمجھنا ہی چاہیے ہم ایک جگہ پر گئے کسی بیرونی ملک میں ایک آئی کیا اسلام میں سیاست نہیں ہے کیا اسلام میں سیاست نہیں ہے شور سے وہ جانے والی بات میں نے کہا سیاست اگر سچ بولے لیے چاہے جس چار بازیاں کرنی پڑے اگر یہ سیاست ہے تو یہ سیاست اسلام میں نہیں آپ بتائیے آپ کون سی سیاست انداز ہو گیا کہ اٹھ جانے کے فکر میں ہے تو پھر ہم کسی سورج سے اپنی کمی کاٹ لیا کرتے زیادہ الجھتے نہیں اپنے کام میں ہم لگے رہے اس سے کہ حکومت سے نہیں بھیج رہا نے بھائی کو ہم یہ کہہ دیں کہ دین جو ہے وہ حکمت سے پھیلے گا ہمارے حکمت ہے حکمت تاجر میں بھی ہو کسان میں بھی ہو کھیتی والے میں بھی ہو اور حکومت والے میں بھی ہو ہر ایک میں یہ حکمت ہونی چاہیے اور وہ حکمت کیا ہے اس کو تھوڑی تفصیل سے بتایا رنگ یہ ہے حکمت کے ذریعے ہر جگہ دین پھیل سکتا ہے یہاں تک یہ حکمت حکومت والوں کو بھی بتانے کی ہے اور پبلک کو بھی بتانے کی ہے لیکن ہم لوگ ڈائریکٹ حکومت والوں پاس جاتے ہیں ہم لوگ تو پبلک کے اندر کام کرتے ہیں پبلک سدھار کر آ جائے تو ان پبلک کو لے کر جو چلنے والے ہیں یہ بھی اللہ سے امید ہے کہ سدھار کر آ جائیں گے اس لیے کہ جو بھی اوپر والے آتے ہیں وہ نیچے سے آتے ہیں اگر نیچے والے بھلے بنیں گے تو ان اوپر والے بھی بھلے ہی آئیں گے اور نیچے کی پبلک اگر بگڑی ہوئی ہوگی تو ان میں سے جو اوپر جائے گا وہ بھی بگڑا ہوا ہوگا اگر نیچے دین پھیل رہا ہوگا تو پھر اوپر والے بھی قانون بنائیں گے سبحان اللہ جی سخر اللہ ہوتا کنہیں لوگوں کو خریدی ہوائی جہازوں کے اندر پڑھنے کا قرآن کا ہوتا یہ پڑھنے کا اور یہ سارے بنائیں گے اس طرح اگر دین کا کام چلتا رہا تو اللہ کے ذات سے امید ہے اوپر والے بھی متاثر ہوں گے شروع کے اندر تو تو اپنی حکومت چلانے کے لیے متاثر ہوں گے لیکن دھیمے دھیمے دھیمے دھیمے جب ان کے دلوں کے اندر ایمان کر لیا اور جب ان کے دلوں کے اندر اللہ کا اللہ اللہ کا دھیان اتر گیا اور اللہ کی عصمت اتر گئی اور مرنے کے بعد بڑی زندگی کے انہیں فکر آ گیا تو ان شاء اللہ سن میں ان شاء اللہ وہی حضرت بن ولاس بنیں گے اور وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بھیجے گا دوڑ والوں کی طرح کام کریں گے ہمیں کسی سے کوئی عدالت کوئی دشمنی نہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایمان کی طاقت آتے ہیں نماز کرتے ہیں حکمت آتے لوگوں کے ساتھ اخلاق بنتے جائے کسی کا نلہ دبانے کی فکر نہ ہو ہر ایک کے ساتھ احسان برتا جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پوری دنیا متوجہ ہوگی خیر وہ امریکہ کے وہ چھوڑا ہوا یہ تین باتیں پوچھی ہم نے ان سے یوں کہا رکھ کوئی کچھ کوئی کچھ تم نے بالکل جب منگنی پڑھ دیا جب منی اور پٹ دیا ہمارے ودیا بھی مسئلہ مشہور کیم مری ہو تارو تمام ٹپ بس مجھے میں اس بحث میں پڑوں گا نہیں بس اب میں سمجھ گیا کہ روح کس طرح بڑھے اور روح کس طرح بگڑے بس یہ سمجھنے کی چیز ہے پھر دوسرا کی کتاب ہونی چاہیے محمد ٹائپ کے نیچے گی اونٹوں کے زمانے کی راکٹ کے زمانے میں اور کتاب ہونی چاہیے آسمانی میں نے اچھی طرح سے کان کھول کر سن لو اچھی طرح سے اللہ جو ہے وہ عظیم ہے قدیر ہے خبیر ہے اللہ اگلی پچھلی ساری معلومات ہے اوپر کی نیچے کی ساری معلومات ہے اللہ اپنے علم کے اعتبار سے اپنی قدرت سے ایسی کتاب قرآن ہمیں دی ہے کہ اس کے اوپر قیامت تک زندگیاں بن سکتی ہیں اب یہ محمد تو یومن کا نئے تم پر ابھی تو ابھی اسلام دینا مکمل کتاب ہے چونکہ اللہ کا علم جو ہے کمال والا قدرتی کمال والی خبر بھی کمال والی اس نے مجھے معاف کرنا جس وقت میں اللہ تعالیٰ نے تو انجیل اتاری اس وقت میں بھی وہ علیم اور قطیر اور قبیر تھا کہ نہیں تھا تو پھر یہ کتاب کتابیں کیوں بدلی اسی وقت دے دیتا کوئی کتاب مطلب چلتی رہتی پھر کتابیں کیوں بدلی اسی نے کہا مگر اسے دو جواب ہے ایک تو بی ایس ڈی کا جواب ہے بی ایچ بی کا جواب یہ ہے کہ توریب کے اندر اللہ سے جو بھول ہو گئی وہ انجیل میں ٹھیک کر دی اور انجیل میں جو بھول ہو گئی قرآن میں ٹھیک کر دی اور قرآن میں جو بھول ہو گئی تو ماڈرن قیدی کے درمیان ٹھیک کر دیں یہ اس نے کہا لیکن بولے یہ ذرا بی ایچ کی بات ہے ایک ادب کی بھی بات ہے ادب کی بات یہ ہے کہ علیہ السلام کے زمانے کے حالات کے کے سے توڑے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے حالات کے اعتبار سے انجیت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے اعتبار سے قرآن تو اس زمانے کے حالات پنت کی کتاب کیا اگر والی بات ہے ہی دیوڑ کیسے چھوٹے چھوٹے لباس بنائے تو وہ غلطی نہیں ہوئی اس کو کوئی لباس ہونا چاہیے اور اب اگر تم کہو کہ جیسے وہ لباس بڑا بنتا رہا تو اب بھی بڑا بنے تو میں نے یہ لباس کو اگر پینتیس سال کی عمر کے بعد پھر بڑا بنا کے رہو گے تو ہمالیہ کے پہاڑ جیسا تمہارا لباس ہوگا قطب مینار جیسا تمہارا لباس ہوگا اور ہمالیہ کے پہاڑ جیسا تمہارا لباس ہوگا اور چاندنی جیسے دکھائی دو گے تم اب تو تمہارا جو لباس معین ہو چکا تمہاری جوانی کے زمانے میں بس یہ موت تک چلے گا میں نے کہا اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام بابا تو ہے سب کے لیکن وہ انسانیت کا بچپن ہے تو اس زمانے کے اعتبار سے بتا دیا یہ آسمان زمینیں چاندے ہے شادی وغیرہ کا طریقہ تین باتیں تو ہم نبیوں کے اندر تھی توحید رسالت اور آخرت کہ تین بس میری نس طرف بتا نور السلام کا زمانہ ہو اس سے آگے یہ بات کہی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اور آج یہ کہی تھی چلتے رہے چلتے رہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زمانہ آیا تو یہ پوری انسانیت کا پرچم ایسا زمانہ ہے شریعت کے مطابق سے کیا ہاں کی جی۔ سب دین پر آ گئی میں نہیں کہتا وہ بصریہ بن گئی ان کے اندر کوئی ٹیب رہا ہے میں نہیں کہتا ایک تو سب کے اندر ہے ہم انسان ہیں گنہگار ہیں ہم فرشتے تو نہیں جو گناہ نہ ہو اور ہم شیطان میں نہیں ہیں جو گناہ سے توبہ نہ کریں گناہ تو ہو جاتا رہے توبہ بھی کر دیتے وہ ایکٹر اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ میں کسی اللہ والے سے ملوں تم چور وہ نکلا وہاں سے اب جہاں پہنچا اس شہر میں تو سارے شہر کی ٹریفک بند پورا مجمع جمع ہو گیا ہمارے کام کرنے والے دوستوں نے اس کو ایک جگہ میں بٹھایا اور اس سے کہا کہ کچھ کہو تو تو اس نے اور تو کچھ کہا نہیں اچھا دیکھو کہ ہماری تبلیغ کے جو بھائی ہے نا یہ جو بات کہی اس کو تم لوگ دھیان سے سنو اس ایکٹر کا اتنا کہنا ہی کافی تھا نوجوان سے متوجہ ہو گئے پھر ہمارے دوستوں کا کیا کہنا ہمارے دوستوں کو موقع ملنا چاہیے سب بچے تخلیق کر گئے اور انہیں نوجوانوں کی چلے چلے تین تین چلوں کی جمانے بنا بنا کے روانہ کر دیں روس سے ایک آدمی آیا تاشکن سے کیونکہ تاشکن سمرکن بخار ہے دشمبی آباد بدل گیا ہوگا مجھے نہیں معلوم کیا نام ہے وغیرہ سارے اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہوئی اللہ پاک کی بہت بڑی مہربانی ہوئی ان لوگوں پر جو خدا کا بالکل اقرار نہیں کرتے تھے لیکن جو چاروں طرف سے کام ہوا اور ہمارے دوستوں کی بڑی مہربانی ہوئی کہ جو خدا کا انکار کرنے والے تھے اللہ کی مہربانی ہوئی وہ اقرار کرنے والے بن گئے اب جا دیکھو کس طرح کتنا کام ہو رہا ہے اللہ کے فضل کے سے تفصیلات کی گنجائش نہیں میں کہتا ہوں کہ تھوڑی اور ہاتھ میں ہو اور پورے عالم کے کا ہو اور اللہ ضرور کیوں میں کہتا ہوں کیا عجب ہے اللہ کیا عجب ہے کہ جو ایک سے زیادہ خدا ماننے والے قیامت میں اللہ کی مہربانی آ جائے اور وہ اللہ کی طاقت کو تسلیم کر لیں تو ان کو بھی دیکھ کر ہم جنت کے اندر جانے لگ کرنے والوں نے قرار کیا ایک سے زیادہ ماننے والے اللہ کو ایک مانے طاقت والا تو ان کو بھی دیکھا جن میں جاتا مہربانی ہر ایک پر آئے برباد کوئی نہ ہو امریکہ بھی برباد نہ ہو روس بھی برباد نہ ہو ہمارا یہ ملک بھی برباد نہ ہو دوسرے ممالک بھی برباد نہ ہو سب آباد کے آباد ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ خدا کی طاقت کو تسلیم کرے تو انشاءاللہ سب آباد ہوں گے اور اگر خدا کی طاقت کو تسلیم نہ کرے تو جب تک اللہ ڈھیل دے گا پتہ نہیں چلے گا اور جس دن اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر اللہ کی پکڑ سے ساری دنیا کی طاقتیں مل کے بچا نہیں سکتی بہت میرے محسوس دوستوں اب اس کا تیسرا سوال رہ گیا خاتم النبین رحمت اللہ میں نبیوں کا آنا رحمت اس کا نبیوں کا آنا ختم نہیں کر سکتے اور اگر ختم کر دیا تو پھر رحمت نہیں بن سکتی جیسے کوئی آدمی یوں کہے میری بیوی بیوہ ہو گئی جب تیری بیوی ہے تو بیوہ کیسی یا کوئی کہے میرا بچہ یتیم ہو گیا جب تیرا بچہ ہے تو یتیم کیسا تو رحمت العالمین ہے تو خاتم النبی کیسی یہ اس نے کہا میرا دیکھ اچھی طرح سے سمجھ گئے الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ شوائے اللہ کے پھر معبود نہیں اس کے اندر نفی اور اسماعت ہے اس کے اندر پلس اور مائنس ہے اس کے اندر نیگیٹو اور پوزیٹو ہے اگر خالی لا الہ لا الہ لا الہ کہے گا روشنی نہیں یہ کلمہ نہیں بنا پوزیٹو دونوں تار ملے دونوں روشنی ایک تار ہوتا تو تو اندھیرا تو لا اللہ کے ساتھ اِل اللہ عل اللہ کے ساتھ اور کچھ لوگ اور اِل اللہ کو چھوڑ دے صرف لا اللہ لا اللہ کہو گے تو بھی نور میں اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر بھی دو پہلے منفی اور مثبت لا نبی اور باضی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ تو منفی پہلو ہے شاید مثبت پہلو بھی ہے کوئی نبی میرے پاس کیوں نہیں آئے گا اس لیے کہ نبیوں والا کام پوری حوالے کر دیا تو اب نبیوں کے آنے کی ضرورت نہیں ہوئی نبیوں کے آنے پر جو انمارہ رحمتیں برستے تھے اب وہ انوارا رحمتیں برسیں گی جب نبیوں والا کام یہ امت کرے گی کرتے ہیں اللہ پاک انہیں خیر میں انہیں دلائل کو جتنا بھی ہو لیکن اس کا جو مثبت پہلو ہے وہ یہ کہ نبیوں والا کام دے کر کھڑا ہونا اور ہر مجمع ہر طبقہ نبیوں والا کام کرے تو انشاءاللہ جب نبیوں والا کام مثبت پہلو سے کیا جائے گا تو جتنی بھی ان کی بنی بنائی جو جو چیزیں ہوں گی اللہ پاک اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا اور اس کو بالکل ختم کر دے گا اور چاروں طرف دین کا پھیلنا شروع ہوگا اور کئی جگہوں پر یہ چیز ہوئی اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات یہ نیت کرو کہ ہمیں پوری زندگی دعوت کا کام کرتا ہے اور موت تک ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے لیکن ہمارے بڑوں نے یہ بتایا کہ جس نے زندگی میں ایک مرتبہ دی چار مہینے نہیں دیے تو وہ ایک مرتبہ چار مہینہ دے گا سال کا چلا مہینے کے تین دن اور روزانہ کے ڈھائی گھنٹے لیکن پھر اس سے آگے بڑھے اللہ کا شکر ہے آگے بڑھ کر ہمارے بہت سے کام کرنے والے انہوں نے سال کے چار مہینے کر دیے اور مہینے کے دس دن کر دیے اور روزانہ کے آٹھ گھنٹے کر دیے ایک تہائی زندگی ان کی لگ رہی ہے لیکن ابھی ہمارا پیٹ نہیں بھرا جو چاہا جا رہا ہے قرآن حدیث میں وہ بھی پورا نہیں ہوا وہ کب ہوگا فلولا نسل ختم بھی رہ یہ تو سوچتا ہوں سیری بنی اندرو سو مومی زیادہ لام لہم ایک جماعت جائے ایک جماعت آئے جتنے بھی گھر کے کمانے والے ان میں سے آگے یہ تو اللہ کے راستے میں نفل ہوتے پڑے اور آگے مقامی کام کرے لاش کو لے کر چلنا اور آخر میں تمہارے قدموں کے نیچے مجھے دفن کر دینا چار وہ بانوے سال کی عمر میں چڑھے اور تیرہ دن تک لاش اونٹ کے اوپر رہی سڑی اور آپ استنبول کے اندر ان کی خبر ہے تو بوڑھے تو نقل اتارے حضرت ابو اللہ عنہ کی ڈیڑھ سال چھ مہینہ آٹھ مہینہ یہ سارا ہمارے لکھنے لکھیں گے اور نوجوان طبقہ جو ہے وہ حضرت سیاد کے نام پر اٹھا ہے حضرت سیاد جو تھے وہ اسپین گئے تھے اور جس وقت اترے تو اس وقت انہوں نے کشتی جلا دی اور یوں کہہ دیا ساگر واپسی کا خیال نکال دو اور وہاں پر کام کیا چاروں طرف اللہ دین پھیلا پڑی وہ بات سے پہلے سمجھ میں آ جائے گی اور اسی کے بہت سے اللہ کے شیر بیٹھے ہوں گے کہ جنہوں نے اپنی پرانی غلط زندگی کو اور دین کے اوپر آ گئے اب ہم کر کر کے بولو کون ہے تمہیں کا مرد میدان جو کھڑا ہو کر سال جیسا لکھوا گے اور جو خطے وار جماعتیں بنی ہوئی ہیں یہ جماعتیں اپنا کاغذ لے کر کھڑی ہو جائیں جن کی آواز ہم تک نہیں آتی تو وہاں والے وہی بدنام دکھاؤ گے اور یہاں والے لکھوانا شروع کر دیں اور ابھی بالکل کھڑے نہ ہو سارے بیٹھے رہے صرف نام دکھوانے والا کھڑا ہو اگر دل کے دعا چاہیے تو بیٹھ کر ایک دوسرے کی تشکیل کرو تو کون کن تیار ہے کھڑے ہو گئے اپنے تو نام دے شروع کر دو اربوں کے اندر بھی تشکیل کرو انگریزی والوں میں بھی تشکیل کرو اور اردو والوں میں بھی تشکیل کرو بتائیں ہمت کر لیبے محمد رحم صاحب جی ہاں جی اللہ قبول خرما خاصا ہاں جی میں جماعتوں کی شکل میں لکھا ہے ہم فلانی میزب کی جماعت فلانی میزب کی جماعت تین چلے کی سال کی کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نو فامال ہے علمی کیسٹ گھر دکان نمبر پانچ فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈل B area Karachi phone number چھ تین سات صفار آٹھ ایک تین